محمد بن سابق نے کہا ہمیں ابراہیم بن تہمان نے ابو زبیر سے حدیث سنائی انہوں نے عبداللہ ابن بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کی ان کے والد نے حدیث سنائی کہ ایام تشریق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اور عوض بن حدثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور اس نے اعلان کیا جنت میں مومن کے سوا کوئی داخل نہ ہوگا اور مینا کے دن کھانے اور پینے کے دن ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھ سو اناسی